سمجھ آیا ہے جواب مولانا رحمہ اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ تم نے دیہی کا ضمیر جو ہے وہ پھیر دیا ہے کس کی طرف اللہ کی طرف کس کی طرف اور رب کی طرف جو سب حمد رب اور ایمان لاتے ہیں اس رب پر تو سوال آیا کہ تصویر و حمد کے بعد ایمان کے ذکر کی ضرورت حالانکہ بہی کا ضمیر رب کی طرف نہیں جا رہا بہی کا ضمیر جا رہا ہے کتاب کی طرف کہاں جا رہا ہے حد اللہ حد اللہ مخلصین الحدین کیا مانا ہوگا اندر دیکھو تصویر کرتے ہیں حمدے کرتے ہیں اپنے رب کی اور ایمان لاتے ہیں اس دعوی فد اللہ والے پر ایمان لاتے ہیں اس دعوے ہاں جو جو ملائکہ عرش کو اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کی تصویر و حمد بھی کر رہے ہیں اور وہ ملائکہ بھی اس کتاب کو اس حکم نامے کو مانتے ہیں کیا سمجھ رہے ہو وہ ملائکہ بھی اس حکم نامے کو مانتے ہیں بات سمجھ رہی ہے یہ ضمیر رب کی طرف اللہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ کہاں جا رہا ہے کتاب کی طرف حکم نامے کی طرف کہ فض اللہ والا دعویٰ اور حکم نامہ جو ہے یہ ملکہ اس کو مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اب یہ سوال والے جو نہیں ہوگا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہ ایمان کا ذکر جو ہے یہ ایمان کی شرافت کے طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے اس کے لیے ہے ایمان کی شرافت اور ایمان کی بزرگی کے طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان ایسی عظیم شان چیز ہے کہ اللہ کے ملح بھی اس کے ساتھ متصف ہیں اللہ کے ملح اس کے ساتھ کیا ہے متصف ہیں یہ ایمان کی شرافت اور ایمان کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہے کتنی جواب ہو گئے تیسرا جواب سمجھ لو علامہ گمکشری نے جواب دیا ہے کشاف کے اندر سنو بات سوال یہ ہوتا ہے شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہے انہوں نے تو عرش کو اٹھایا ہوا ہے جب عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو یہ یوں جھانک کر خدا کو دیکھ لیتے ہوں گے جھانک کر خدا کو اللہ نے منگا نئی نئی خبردار کا جو میں نے وہ ملائکہ جو ہے وہ بھی بالغیب ایمان لاتے ہیں چاہے تم نے خدا کو دیکھا جس طرح تم نے خدا کو نہیں دیکھا اور تم ایمان لاتے ہو ایمان جو ہے لفظ ایمان اس کا معنی ہے تصدیق بلغید اب تصدیق و بالغیب تصدیق کرنا بغیر دیکھے تصدیق کرنا تو فرمایا بھائی جو ہی باوجود ہے وہ حمالت العرش آئے لیکن انہوں نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں ہے ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہے تو سمجھ رہے ہو اب حاشیے پر کہیں آپ کے پاس لکھا ہوگا اے بے ارے اے بے بسائے نہیں ہے بڑی بات ہو گئی لکھ لو نیچے یو مینون کے نیچے جگہ پڑی ہے یو مینون کے نیچے جو جگہ ہے نا وہاں لکھ لو بے بسا ارے ہم بے بسا ارے رے ہم ابکشاس کتنا لگ ہوا ہے یوں تو قلم چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے ختم نہیں ہوں گے پنجاب میں نے کہا ہے بار بار کہ جو ساتھی لکھنا جانتے ہوں وہ لکھ لیا کرے اور باقی بعد میں جا کر لکھیں سنو بات اے بے بفا یعنی وہ بصیرت کے ساتھ خدا پر ایمان لاتے ہیں بسائر منا جمع بصیرت کی ہے ہاں بسارت نہ بلکہ ایک ہے بسارت اور ایک ہے بصیرت بسارت من آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بصیرت کا مانا دل کے ساتھ سمجھنا اور دیکھنا تو ان کا ایمان جو ہے وہ بصیرت والا ہے بسارت والا کچھ سمجھ رہے ہو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشاف والے کی تفسیر کے لیے اور اس کی فضیلت کے لیے یہ ایک نقطہ بھی کافی ہے ہاں منع کرو آپ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور ایمان لاتے ہیں وہ اس حکم نامے پر یا ایمان لاتے ہیں اس اللہ پاک پر بل دیکھیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا شعبہ دوم کیا لکھا ہے شعبہ دوم شفقت علل حلق یا شفقت علل لکھا ہوا ہے شعبہ دوم لکھا ہے ٹھیک ہے بس کافی ہے شعبہ دوم سے مراد کیا ہے شفقت علل خالق ہے اور معافیاں مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں للذین آمن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں وہ معافیاں مانگتے ہیں طرف دیکھو مکے کا مشرق کہتا تھا کہ ملکہ خدا کی بیٹیاں ہیں زیادہ مسئلے جانے تفصیل گزر چکی ہے فرشتے چاہیں خدا کی اور جب ہم ان کو کہتے ہیں درخواست کرتے ہیں تو ملک خدا کو کہہ کر ہمارا کام کرا دیتے ہیں زوری دور خدا اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی پوری کرتا ہے کہتے تھے نہیں کہتے تھے اللہ نے فرمایا ہو مشرکو ملکہ تمہاری مرادیں کیا پوری کرے ملکہ تو تمہارے لیے استغفار ہی نہیں کرتے ملکہ تمہارے لیے ملیکا تو استغفار کرتے ہیں للذین جو ہے سد اللہ مخلصین اللہ الدین والا دعویٰ جنہوں نے قبول کر لیا ملیکا ان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو تمہارے لیے دعا ہی نہیں کرتے تمہاری مرادیں پوری کرنا یا کروانا پوجا بات سمجھ ہی ہے اب دیکھو نا جی وقت اور معافی کی درخواستیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا سمجھا کہیں نہ مشرقین کے لیے نہ جو جو نہلیکا کو پوجتے ہیں چے جائے کہ ان کی مرادیں پوری کریں ہے ار حقانی تفسیر حقانی علامہ حقانی رحمہ اللہ بڑے محقق عالم گزرے ہیں جنہوں نے حسانی کی شرح لکھی ہے جو کسی زمانے میں مشہور ہوتی تھی انامی کیا نام تھا ہے نہیں تھی کسی زمانے میں سمجھا اب تو اردو اردو اردو سمجھا ہر کتاب کی شرح اردو ہر کتاب کی شرح اردو سمجھا نا سی اب عربی دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے کسی کو سمجھا نا سی اللہ اکبر تو وہ ہے انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر حقانی نام ہے بڑی عجیب کتاب ہے کرومانا رونا اور معافیا مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ربنا وسے تک اللہ شہ تمہید دعا یعنی فنا تمہید دعا فنا دعا تو آگے آئے گی پہلے اس دعا کی کیا ہے تمہید ہے سمجھا اللہ کی صلاح کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تمہید کے طور پر پھر آخر میں مقصود آئے گا اے ہمارے پرور دگار کل کلش رحمت فراخ ہے تو ہر چیز سے ادرو رحمت اور ادرو سے حضرت رحمت ان پر وقف اول لکھا ہے علم ان پر دوم لکھا ہے میری طرف دیکھو میں بات سمجھا دوں رحمتم و علم یہ تمجید محول عن الفاعل ہے کیا ہے تمجید محول عن ال ہاں اللہ جانی کافی اکبر ہے تمہیں ہاں تمجید محول عن الفاعل اصل میں یہ فائل تھا اور اس کو تبدیل کر کے پھر کیا بنایا گیا تمجید بنایا گیا اصل میں تھا واسعت رحمتوں کا و علموں کا واسعت رحمتوں کا و علموں کا تیری رحمت بھی فراخ ہے تیرا علم بھی اب اس کو فائل کو تبدیل کر کے کیا بنایا گیا تمجید بنا دیا گیا رحمت و سے علم بات سمجھیے اور فائدہ میری طرف دیکھو رحمت الہیہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے عام اور خاص فاہ کتنی قسم ہو گئی عام اور رحمت عام وہ ہے جو ساری دنیا پر ہے کافروں پر بھی ہے مومنوں پر بھی ہے نیک پر بھی ہے بد پر بھی ہے وہ کیا ہے وجود عطا فرمانا رزق فراخ عطا کرنا تندرستی دینا کاروبار میں ترقی دینا یہ عمومی رحمت ہے جو کافر مشرق مومن موما سب کے لیے ہے اور اس کا دوسرا نام ہے رحمت صغیرہ کیا نام ہے چھوٹی رحمت اور دوسری ہے رحمت خاصہ رحمت خاصہ وہ ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہے ایمان والی دولت عطا کرنا کون سی اعمال صالحہ والی رحمت عطا کرنا قیامت کے اندر جنت عطا کرنا سمجھا یہ رحمات خاصہ ہے جو صرف کن کے لیے ہے مومنین موحدین کے لیے ہے جنہوں نے فض اللہ مخلصین علیہ الدین والے دعوے کو قبول کر لیا سمجھ رہے ہو اور اس کو رحمت کبیرہ بھی کہتے ہیں بڑی رحمت کیا کہتے ہیں بڑی رحمت بھی اس کو کہتے ہیں یہاں حضرت رحمت عامہ مراد کون سی رحمت ہے ہوا رحمت ہاں رحمت کرو منا اے ہمارے پرور دار فراق ہے تو ہر چیز سے عزرو رحمت کے اور عدر علم کے آپ کا علم بھی وسیع ہے ہر چیز تو آپ جانتے ہو ہر چیز پر آپ کی رحمت ہے علم پر تو آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور درد مند کے درد سے واقف ہیں کہاں ہے یہ لکھا ہوگا ضرور ہوگا یہ نشان دیکھو نا تلاش کیا کرو نا ہاں اور نیچے لکھا ہوا نیچے نیچے پہلی سطح ہے نیچے پہلی سطح دیکھ رہے ہو ہاں نیچے نیچے پہلی سطح ہے تلاش اور جستجو میں کمی ہے سمجھا اس لیے نظر نہیں آ رہا سب کو مل گیا اور نیچے ہے تو آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور درد مند کے درد سے واقف ہیں مہربانی کرو للذین فرتا دعا اول مغفرت جنوب دعا اول کسا ہے آشیے پر لکھا ہے ادعیہ اربا اوپر ہاں، لکھا ہے تلاش کرو انگلی رکھو نا مجھے بھی یقین ہو کہ آپ سے مل گیا کوئی فکر کی بات نہیں سمجھا ہاں تمہاری چودہ ختم ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے انگلی رکھو چار دعائیں ہیں نا پہلی دعا تیر دوسری دعا حفاظت عذاب اکبر حفاظت عذاب تیسری دعا حفاظت عذاب اصغر چوتھی دعا چار دعائیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اب ساگو پھر دعائے اول ہے مغفرت دونوں تک بخش دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے توبہ کی ہے تابو پر علی شیر کے ازل آ رہے ہیں یعنی جو غیر اللہ کو پکارتے تھے لات اللہ کو یا کسی اور ہستی کو اور انہوں نے توبہ کر لیا ہے بتباؤ تباؤ سبیلا کا اور اتباع کیا انہوں نے تیری راہ کا تیرے راستے کی انہوں نے اتباع کیا ہے یعنی سد اللہ والے دانو کو مان لیا واقع ہم عذاب الجحیم دعا دوم حفاظت از عذاب اکبر حفاظت جو کہ مقتدا ہے مغفرت کا جو کہ مقتدا ہے مغفرت کا مقتدا یہی ہے نا کہ جہنم سے بچا اور بچا تو ان کو عذاب جہنم سے عذاب جہنم سے ربنا یاد آج ہے یہ ربنا ہے یاد آپ رب بنا کا یاد آئے اور یہ تیسری دعا ہو گئی حضرت کون سی دعا ہے وہ حاشیے پر لکھا داخلہ ہے داخلہ جنت اے ہمارے پروردگار اور داخل کر تو ان کو باغات ہمیشہ آدل عادل آدل عادل منا ہمیشگی کے وہ جو وعدہ دیا تو نے ان کو ممن فالا میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں مسئلہ اوپر دیکھو ایک آدمی ہے وہ بڑا نیک ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ تجھے جنت کے دسویں درجے میں چلا جا کون سے درجے میں ہو اوپر چلا جا تو دسویں درجے کے اندر چلا جا اس کو حکم ہوا ہے اس کی بیوی اس کے بیٹے اس کا باپ اس کی ماں بزرگوں نہ بیٹھو کالے رومال والا بزرگا سمجھا ہاں، یہ ساتھیوں کی مجلس نہیں ہے سبق کی مجلس ہے بزرگوں توجہ کرو اس کا باپ اس کی بیوی ماں بیٹے وہ مومن تو ہے کیا ہے مومن ہے جنت کی ان میں صلاحیت ہے لیکن اتنی نیک نہیں جو دسویں درجے میں پہنچ جائے مومن ہیں اور جنت کی ان میں صلاحیت ہے لیکن اتنی زیادہ نیک نہیں ہے کہ اس درجے میں پہنچ جائے وہ کم نیک ہے اللہ تبارک و تعالی اس بڑے نیک انسان کی وجہ سے ان کو بھی اسی درجے میں لے جائے گا تاکہ اس کی پریشانی ختم ہوئے اپنے خیش اقربا کے ساتھ رہے ایک یہ مطلب ہے ساجد کا اب پڑھو من کرو صلاح من آبائی اور وہ لوگ جو صلاحیت رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں کس چیز کی جنت کی صلاحیت رکھتے ہیں جنت کی یعنی مومن ہیں یعنی اگرچہ ان کے درجہ کے نہیں اگرچہ ان کے درجہ کے نہیں ہیں درجہ ان کا ان کا نہیں ہے لیکن مومن ہے جنت کی صلاحیت ہے ان کے باپ دادوں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں سے مہربانی کر ان کو بھی داخل فرما نہ کا بے شک تو, تو ہی غالب ہے الحکیم و حکمت والا تو غالب ہے کسی کو تابے کسی کو متبو بنا کر داخل کر سکتا ہے کسی کو تابع کسی کو متبو بنا کر داخل کر سکتا ہے نہیں لکھا ہوا لکھا ہے بولتے نہیں ہو نا میں نے کہا شاید نہیں لکھا ہوا ان کا بے شک تو تو یہ غالب الحکیم و حکمت والا کسی کو تابع کسی کو متبو بنا کر داخل کر سکتا ہے یہ معنی ہے اس آیت کا اور یہ مطلب آگے بھی آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ الحقنا عملهم من شيء یہ دروازے کا کنڈا لگا دو یہ یہ سمجھیے بات بے طرف دیکھو مولانا رحمہ اللہ ومن صالح کا ایک اور مطلب بھی لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ نے توحید نصیب فرمائی ہے شرک سے توبہ کر کے وہ مباحد بن گیا ہے مباحد بننے کے بعد اب اس نے اپنے باپ کو اپنی اولاد کو تبلیغ شروع کر دی کہ تم بھی فض اللہ والا دعویٰ مان لو قبول کرو اس کی اولاد اور باپ دادے اور بیویاں انہوں نے بھی اس کی بات مان کر فض اللہ کو مان لیا اور شرط سے توبہ کر لی تو وہ بندہ متبو ہے اور اس کی اولاد وغیرہ چاہے تابع ہے یہ ایمان تباہ ان کا جو ہے یہ منظور فرما ہے ان کا جو بتبا ایمان ہے وہ کیا فرما منظور فرما یہ مراد ہے یہ بھی درست ہے کروا مانا واقع ہے مسیات آٹ کیا ہے خیال کرو واقع ہے ہے چوتھی دعا ہے اور بچا تو ان کو سی سے کس سے بچا سیاد سے بچا میری طرف دیکھو وہ کے حضرت تین معنی ہیں معنی ہیں معنی تو دو ہے لیکن بات بتا ہے تین ہے سمجھو بات اخیے آپ کا ایک معنی ہے العقوبات کیا معنی ہے عقوبات سزائیں سمجھا نا سی گناہ جو ہے حضرت گناہ وہ سیاح ہے گناہ کیا ہے لیکن گناہ کی جزا جو ہے اس کو بھی سیاح کہتے ہیں جزا اور سی آتن سی آتن نسلوہا جزا اور سی آتن تو سزاؤں کو بھی کیا کہا جاتا ہے سی حالانکہ سی سزائیں نہیں ہیں سزائیں جو ہے وہ سیاحت سی تو چاہے گناہ ہے کیا بڑا ہے سیاحت کیا ہے گناہ لیکن گناہوں کی سزا کو بھی کیا کہا گیا ہے سیاحت کہا گیا سمجھا جہاں سیاحت بے معنی العقوبات سزائیں برا دوسرا معنی دوسرا معنی سیاحت کا معنی ہوتا ہے گناہ لیکن لفظ جزا مقدر ہے واقع ہم جزا سی واقع ہم اور بچا تو ان کو جزا سیاحت سے گناہوں کی جزا سے ان کو بچا گناہوں کی یہ دونوں توجہ ہیں جو ہے کہ سیاحت کا منع حقوبات ہوں گے اور سیاحت کا مذاق جزا نکال کر جزا سیاحت بناؤ دونوں صورتوں پر سوال وارد ہوتا ہے کیا وارد ہوتا ہے سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ ابھی اوپر گزر آیا فاغ پھر للذین لینا قابو یا اللہ ان کو معاف کر جنہوں نے توبہ کی ہے جب معاف ہو گیا تو پھر سزا سے بچ گئے نہ بچ گئے جب معافی کا ذکر آ گیا تو سزا تو خود بخود ختم ہو گئی جب معافی کا ذکر آ گیا پھر کیوں کہا گیا واقع ہے آج سوال سمجھ آیا ہے پھر عرض کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ جب ساثر للذین تابو آ گیا یا اللہ ان کو معاف کر دے تو جب ان کے گناہ معاف ہو گئے تو گناہوں کی معافی کے بعد اب پھر کہنا واقع ہے مسیات کہ ان کو سزاؤں سے بچا یہ کہنا بے معنی ہے کیونکہ جب گناہ معاف ہو گئے تو سیاحت سے تو خود بخود بچ گئے سزا سے تو خود بخود بچ گئے نا صحیح معاف کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کیا ہو میں اپنے سزا سے بچ جائے پھر واقع واقحمود سیدیات کہنا چھ مانا ہوتا ہے سوال سمجھ آیا جواب جواب یہ ہے کہ مقبل میں جو تھا فغفر للذین تابو وہ تھا مغفرت جنوب کیا تھا مغفرت جنوب آگے تھا واقع وہ تھا حفاظت از عذاب اکبر کیا تھا بڑا عذاب جو ہے جہنم والا اس سے ان کو بچا اب ہے کہ جہنم سے پہلے جو میدان معاشر کے اندر سزائیں ملیں گی میدان معاشر میں بھی تو سزا ملے گی نا پسینہ ہوگا یا اپنا سورج قریب ہوگا یا وغیرہ وغیرہ یا اللہ ان کو چھوٹے عذاب یعنی میدان معاشر کی پریشانیوں سے بھی بچا سمجھ رہے ہو پہلے ہے کہ معاف کر دے اور بڑے عذاب سے ان کو بچا اب ہے کہ چھوٹے عذاب سے بھی ان کو بچا کہ جہنم کے عذاب سے پہلے جو میدان معاشر میں پریشانیاں آئیں گی بندوں پر ان سے بھی ان کو محفوظ رکھ اس لیے اب حضرت واقع پر چل ہے اور بچا تو ان کو سیاحت سے پریشانیاں میدان معاشر کی پریشانیاں پر کیا لکھا تھا وہ جو چار دعائیں تھیں حفاظت عذاب اصغر وہ آخری آخری دعا حفاظت عذاب اصغر سمجھا اکبر سے بھی بچا اور اصغر سے بھی بچا بات سمجھ گئی کیا کرو تیسری توجی اصی آپ کے اندر سن لو تیسری توجیہ سیاد کا منع گنا سیاد کا منع کیا مطلب ہے یا اللہ ان کو معاف کر ان کو جہنم سے بچا اب کہتے ہیں باپ سیاد یا اللہ ان کو دنیا میں خود گناہوں سے بچا دنیا میں گناہوں سے بچا جو کہ سبب ہے جہنم کا تاکہ جہنم کا سبا بھی متحقق نہ ہو گئے اور جہنم سے بچ جائے بات سمجھ رہی ہے پہلے کہا یا اللہ جہنم سے بچا اب کہتے ہیں جہنم کے سبب سے بچا جی۔ سمجھ رہے ہو پہلے فرمایا جہنم سے اب کیا کہا جہنم کا جو سبب ہے گناہ اس سے بھی ان کو بچا اب مانا کرو واقع سیاحت اور بچا تو ان کو دنیا کے اندر گناہوں سے دنیا میں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھ ومن تک سیاحت اور وہ انسان جس کو بچایا تو نے سیاحت سے یوم دن اس دن سیاحت کا مانا اگر کرو گناہ تو یوم دن سے مراد ہے دنیا اور وہ انسان جس کو بچایا تو نے گناہوں سے آج یعنی دنیا میں آج یعنی دنیا میں اور اگر سیاحت سے مراد وہی عذاب لے لو تو پھر مانا یوم دن کا آخرت کرو گے اور وہ انسان جس کو بچایا تو نے سیاحت پریشانیاں میدان کی سے باقی پریشانیوں اور عذاب سے یوم اس دن آخرت میں اس دن فقد ہوں رہتا کی رحمت فرمائی تو نے اس پر بگال کا اور یہ اور عدالتوں کا مشاہد ہے چاروں دعائیں ہیں مغفرت غروب کیا حفاظت آزاد اکبر حفاظت آزاد اصغر داخلہ جنت یہ چاروں چیزیں جو ہیں فوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی یہی ہے بڑی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے بڑی کامیابی یہی آئے سمجھا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائے انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے معاشر کی پریشانیوں سے بچ جائے جنت کا اگلی داخلہ مل جائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بڑی کامیابی آئے اور یہی وہی ہے کامیابی بڑی اللہ مجالنا میں حضرت یہ تین عنوان ختم ہوئے اب ان الدین کا سے چوتھا عنوان شروع ہو رہا ہے کہ جو لوگ فض اللہ والے دعوے کو نہیں مانیں گے قیامت کے دن اللہ کے مقت اور اس کی ناراضگی کے نیچے آ جائیں گے دیکھو ان الدین کا عنوان نکل ان الدین کا فروخ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر کافارو جو ہے کفر ہے لیکن یہاں کفر سے مراد شرک والا کفر ہے کون سا کفر مراد ہے دلیل کیا ہے آگے خود آ رہا ہے ضال کم بے ان جو شرک بے ہی تو ملو سمجھا یہاں مشرقین کفار مراد ہے شرک والا کفر مراد ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو زد پر اڑے رہے اور لات ازا منات کی عبادت کرتے رہے غیر اللہ کو پکارتے رہے جنا بلائے جائیں گے کیوں بلائے جائیں گے برائے اردیا دے حسرت و ندامت برائے اردیا دے حسرت و ندامت ان کے افسوس اور ان کی ندامت کو بڑھانے کے لیے انہیں بلایا جائے گا او مشرکو لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم قیامت کے دن حضرت اللہ پناہ کا فرما دے جب دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اب سوائے جہنم کی اور ہے کچھ نہیں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد الآباد کے لیے سمجھا اللہ کو معاف کرے بندہ تو ہی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے اوپر غصہ کریں گے اپنے اوپر اتنا غصہ کریں گے ہتہ اکالو انا ملا ہوں المکتے مکتے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھا جائیں گے کہ ہم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا کہ پیغمبر سمجھاتے رہے علماء سمجھاتے رہے لیکن ہم نے فض اللہ والا دعویٰ قبول نہ کیا آج ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اللہ فرمائیں گے او مشرکو آج جو تم اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہو اور اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو دنیا کے اندر جب پیغمبر تمہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے اور علماء کرام دعوت دیتے تھے اور تم انکار کر کے بھاگ جاتے تھے تو اللہ کو تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ ناراضگی ہوتی تھی اس سے بھی جو ناراضگی تمہیں اب ہو رہی ہے اپنے اوپر دنیا میں اللہ کو تمہارے اوپر اس سے بھی اس سے بھی زیادہ ناراضگی ہوتی تھی ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شرکوں کفر کیا بلائے جائیں گے البتہ ناراضگی اللہ پاک کی دنیا میں اللہ کو ہے دنیا میں اخباروں بڑی تھی میں مقت کم انفو سکوں ناراض ہونے تمہارے سے اس وقت ناراض ہونے تمہارے سے دکھائے اس وقت اس وقت یعنی آخرت میں جو تم ناراض ہو رہے ہو ناراض ہونے تمہارے سے اس وقت انفسکم اپنے آپ پر اس وقت جو تم اپنے آپ پر ناراض ہو رہے ہو دنیا کے اندر اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے اوپر ناراض ہوا کرتا تھا سمجھا سی جی؟ میں مکت کم انف سکم پر لکھا ہوگا ہتھا اکالو انام منل مکے اکلو انام لہم من حتیٰ کہ انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ کھائیں کے حسن بصری سے منقول اللہ تعالیٰ کے رول منی کا حوالہ ہے سباب ہے ہے سباب سمجھا جب کے بلائے جاتے تھے جبکہ بلائے جاتے تھے تو نیچے لکھا ہوگا دنیا میں کب ایمان فتخ فرون طرف ایمان سے تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی فتق فورا تب تم انکار کر دیتے تھے بلانے کے بعد بلانے کے باوجود بلانے کے بعد تم منکر ہو کر بھاگ جاتے تھے اس وقت اللہ جو تمہارے اوپر ناراض ہوتا تھا اس کی ناراضگی تمہاری آج والی ناراضگی سے کہیں زیادہ ہوتی تھی سمجھ رہے ہو اب جب نہ بھی بات ہے وہ سن لو اللہ عزت تو داؤنا نا عزت چاہے یہ کس کے مقت اللہ کا مقت کیوں اس لیے کہ مقت بدر مضاف ہے مقت اللہ اس کا چاہے اللہ چاہے مضافلے ہے مضاف مضافلے مل کر یہ ہے کیا چاہے اور اکبر جو ہے یہ کی کیا ہے خبر ہے یہ مقت اللہ کیا ہے مقت اللہ مبتدا اور اکبر کی کیا ہے خبر ہے اب جب عز تو اس کے متعلق کریں گے تو مقت عامل بن جائے گا دعون کیا بنے گا معمول بنے گا اور قانون یہ ہے کہ مزدر مضاف کا معمول اس کی خبر کے بعد نہیں آ سکتا بلکہ پہلے آئے گا مزدر مزاق کا معمول اس کی خبر کے بعد نہیں آ سکتا بلکہ تو تو ارتداون معمول اگر مقصد کے متعلق ہوگا تو لازم آئے گا کہ مقت مزدر مزاق کی خبر اکبر و مقدم ہے اور اردو تو و معمول وخر ہے حالانکہ یہ جیب نہیں ہے اس لیے ارتد مقت اللہ والے مقصد کے متعلق یہ سمجھ آئیے گا چونکہ مقت اللہ مزدر مضاف ہے اور مبتدا ہے اکبر وہ کیچا ہے اکبر کیا ہے خبر ہے اور جب اقتدام اس کے متعلق ہوگا تو لازم آئے گا کہ مزدر مضاف کی خبر مقدمہ ہو اور معمول اقتدام چاہے خبر ہے حالانکہ قانون ہے کہ مزدر مضاف کا معمول اس کی خبر سے پہلے آئے گا بعد میں نہیں آ سکتا کیونکہ ضائع ہے سمجھ رہے ہو اس لیے یہ اللہ کے متعلق آگے جو کھڑا ہے اخباروں کے بعد میں مکت کم میں مکت کم اس مقت کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا اس سداؤن کو مقت کم والے مقت کے متعلق بھی چون اس لیے کہ وقت کم مختمف کا زمان آخرت ہے سا زمانہ ہے آخرت میں کافر اپنے اوپر ناراض ہوں گے اور دعاؤں کا زمانہ جو ہے وہ دنیا ہے کیونکہ دعوت دنیا میں ہوتی تھی مقت کم کا زمان اور ہے ارتداؤں کا زمان مقت کم کا زمان آخرت اور ارتداؤں کا زمان دنیا اس لیے ارتداؤن کا درخت مقت کم کے مقت والے مصدر کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو اس لیے مجبور تدعون کا متعلق یم کو تو فیل مقدر نکالیں گے تدعون کا متعلق یم کو تو فیل مقدر نکالیں گے یم کو تو اردو تدعون یم کو تو ناراض ہوا کرتا تھا اللہ پاک جب کے تم بلائے جاتے کچھ سمجھ آیا ہے ایک تو زون کا متعلق کیا نکالیں گے یم کو تو فیل نکالیں گے سمجھ رہے ہو یم کو تو ربو کم اب تو ایمان تمہارا رب تمہارے اوپر ناراض ہوتا تھا کب جب کہ تم بلائے جاتے تھے جب کہ تم کچھ سمجھ آیا ہے لیکن حضرت مولانا رحمہ اللہ نے لکھا ہے سے ابن حاجب سے نقل کیا ہے خود ابن حاجب سے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو تعاون خود متعلق ہے مقت اللہ کے مقت اس کے متعلق ہے رہا یہ اعتراض کہ خبر مقدم اور معمول مؤخر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اب ظروف ہو جو توقع ہو سی ہے مالا جو توقع ہو فی غیر ہی ظروف جو ہے ان کے اندر فراخی ہے کیونکہ گرو بمنزل محارم کے ہیں اگر کوئی اور معمول ہوتا مثلا مفعول ہوتا تمیز حال مستثنا وغیرہ تو اس کی تاخیر ناجائز تھی اس کی تاخیر کیا تھی یہ عز تو دونوں چونکہ ظرف ہے اور یہ ظرف جو ہے اس کے اندر فراخی ہے اس لیے یہ متعلق ہو جائے گا یہ متعلق ہو جائے گا اس کے اندر کوئی خرابی اور کسی معمول کا خبر سے مؤخر ہونا جائز نہیں ہے اور درس کا مؤخر ہونا چاہے جائز ہے اب مانا کرو اب فیل مقدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لمقت اللہ البتہ ناراضگی اللہ پاک کی وہ کب ہوتی تھی ناراضگی تو جاؤ نا جب کہ بلائے جاتے تھے تم طرف کی مانتے تک تب کفر کر جاتے تھے تم کالو ربنا تم لکھا ہے تمہید مطالبہ آگے آ رہا ہے مطالبہ پہلے تمہید باندھتے ہیں کہنے کہیں گے اے ہمارے پرور مارا تو نے ہمیں دو بار مارا تو نے ہمیں دو بار اور زندہ کیا تو نے ہمیں دو بار مارا تو نے ہمیں دو بار اور زندہ کیا تو نے ہمیں دو بار حضرت بات کرتا لیکن وقت تھوڑا ہے اتنی سمجھ لو کہ ان دو موتوں اور دو حیاتیوں سے کون سی موتیں کون سی حیاتیاں مراد ہیں سن لو مفتر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمبر دو مفتر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما دونوں مفسران کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد پہلی موت آدم والی پہلی موت جب ہم معدوم تھے جہان میں نہیں آئے تھے وہ موت ہے دوسری موت دنیا والی کون سی دنیا میں جب زندگی پوری ہو جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے پہلی موت پہلی موت دوسری موت دنیا والی حیاتیاں دو کون سی مراد ہے پہلی حیاتی دنیا والی کون سی یہ جو ہم موجود ہیں دنیا والی زندگی دوسری حیاتی آخرت والی وہ دوبارہ زندہ ہوگا جب بندہ سمجھ آئیے بات دو موتیں کون سی ہے پہلی موت آدم والی دوسری موت دنیا والی دو حیاتیاں پہلی حیاتی دوسری حیاتی آخرت والی یہ تفسیر کس نے فرمائی ہے عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن صحابی رسول ہے دونوں اور دونوں مفسر قرآن ہیں سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سن رہے ہو فرماتے ہیں اللہ کی قسم قرآن پاک کی ہر ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے تو سن رہے ہو اللہ کی قسم قرآن کی ہر ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے اور فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں اور صحابی کے پاس قرآن کا ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے کسی آیت کا ایسا علم ہے جو اس نے نبی علیہ السلام سے حاصل کیا اور مجھے نہیں ہے اور شرط ہے کہ وہاں تک اونٹ پہنچ سکتے ہوں گے تو میں ضرور وہاں سفر کر کے جاؤں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا سمجھ رہے ہو اتنی بڑے علم کے باوجود اتنی طلب ہے علم اتنی بڑے علم کے باوجود اتنی طلب ہے سمجھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہر ہر آیت سے کہاں نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی اس کے باوجود بھی اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں صحابی کے پاس فلانا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے بچاتے کہ وہاں اونٹ پہنچ سکتے ہوں تو میں ضرور وہاں جاؤں گا اور اس سے وہ علم حاصل کروں گا یہ صحابی رسول ہے اور دوسرے عبداللہ بن عباس ہیں یہ حبر العما ہے ان دونوں نے یہ تفسیر فرمائی ہے سمجھ رہے ہو اس تفسیر کے خلاف نہ نبی علیہ السلام سے کچھ منقول ہے اور نہ کسی صحابی سے کچھ منقول ہے اور تفسیر صحابی کے بارے میں آج امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم کا مقصد مذہب ہے کہ صحابی کی تفسیر جو ہے یہ مرفو کے حکم میں ہے اس کے حکم میں ہے صحابی جو تفسیر کرتا ہے گویا نبی علیہ السلام نے وہ تفسیر کی ہے کس نے کی ہے امام بخاری اور امام مسلم کہتے ہیں اس صحابی اور عندہ ہوا صحابی کی تفسیر شیخین کے نزدیک مرفو کے حکم میں ہے گویا وہ تفسیر کس نے کی ہے کس نے کی ہے نبی علیہ السلام نے کی ہے یہ صحابہ کی تفسیر ہے سمجھا سدی جانتے ہو سدی سدی سدی کا ذکر پیچھے آ چکا ہے مسئلہ آپ کے اندر کہ وہ وزاد کذاب اور شتام تھا وزاد کذاب اور بڑی جھوٹھی حدیثیں بنا کرتا تھا بڑا جھوٹا تھا اور ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نما کو گالیاں دیا کرتا تھا سدی کہتا ہے کہ قبر والی حیات مراد ہے کون مراد ہے کون کہتا ہے کوئی صحابی نہیں کہتا سمجھا کوئی موتبر مفسر تابی نہیں کہتا کہتا ہے تو کون کہتا ہے بدی کبیر کہتا ہے جو وزراک قزراب شتام ہے وہ کہتا ہے قبر والی حیات مراد ہے ورنہ جناب من جو تفسیر میں نے عرض کی ہے صاحب اقرام کی تفسیر ساری امت اس بات کی قائل ہے کیا کہہ رہا ہوں ایک صدی ہے جس نے اختلاف کیا ہے جو غزہ تجزات شتام ہے اور کسی نے اختلاف اور ایک اور ایک بندہ ہے ابن زید وہ کہتا ہے کہ وہ حیاتی مراد ہے جو کال تو میرے تم کالو بھلا اللہ نے اقرار لیا تھا اور بندوں کو زندہ کیا تھا وہ زندگی مراد ہے لیکن حافظ ابن کثیر ابن جریر روح المعانی باقی تمام محققین علامہ عدلفی البار المحیط کے اندر علامہ امادی ابو سعود کے اندر تمام مفسرین نے ان دونوں کی تردید فرمائی ہے تمام مفسرین نے ان دونوں کی وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر والی زندگی مراد لو یا وہ الق و رب ربے کو معاہدے القوں والی زندگی مراد لو تو پھر تین موتیں اور تین حیاتیاں بن جاتی ہیں کتنی موتیں اور کتنی حیاتیاں تین اب حیاتیاں شمار کرو الگ تو رب کے کم والی حیاتی ایک دنیا والی حیاتی آخرت والی حیاتی سمجھ رہے ہو اور موتیں بھی کتنی بڑھ گئی آدمی والی موت ایک الگ تو برب کم کے بعد والی موت اور پھر دنیا والی موت تین بن گئی نہ بن گئی اور قرآن کتنی کہہ رہا ہے قرآن تو دو کہہ رہا ہے وہ تو تین بن گئی سمجھ آئیے بات اسی طرح قبر والی زندگی اگر براد لے لے تو یہاں بھی تین موتیں اور کچھ بولو صحیح کتنی موتیں تین موتیں اور تین حیاتیاں کیسے دنیا والی حیاتی ایک قبر والی حیاتی آخرت والی حیاتی اور موتیں کتنی بن گئی کون کون سی عدم والی موت ایک عدم والی موت دنیا والی موت اور قبر کے اندر زندگی کے بعد والی موت تین موتیں اور تین حیاتیاں بن گئی قرآن کتنی کہتا ہے پوری امت محمدیہ مسلمہ کے اندر دو بندے ہیں ایک سدی کبیر اور ایک ابن زید جنہوں نے اختلاف کیا ورنہ ساری امت متفق ہے اس بات پر کہ موتیں یہی دو ہیں اور حیاتیاں بھی جی۔ کچھ سمجھ آیا ہے یہ بات یاد رہے گی ہاں اللہ تمہیں توفیق دے گا انشاءاللہ کتاب تفسیر کتابیں کی دیکھو گے جا کر بات مزید والی ہوگی کہتے ہیں کہ یہاں تفریح تکرار کے لیے ہے امت کا نفنا پہنے اور آئین کا نسنا پہن میں تفریح کس کے لیے ہے تکرار کے لیے ہے اور جس طرح فارض اہل کا سارا کرنا تعین فارض اہل کا سارا کرنا کا کیا ہے کراتن باد مراتن کراتن ایک بار کے بعد دو بارہ چھ بارہ چار بارہ بار بار دیکھو جس طرح وہاں تسلیہ کس کے لیے ہے تکرار کے لیے ہے لبیک اور سادیک میں جس طرح تسلی تکرار کے لیے ہے بار بار حاضر ہوں یہاں بھی اس اس اسنتین ہے یہ تسلیہ کس کے لیے ہے علامہ آلو کی رحم نے جواب دیا ہے ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے علامہ فرماتے ہیں یہ کیسی غلط بات تم نے کہہ دی تسلی تکرار کے لیے تب ہوتا کہ ہوتا احیا آتا ایمات آتا ہوتا احیا آتا ایما ایمات آتا نے وہ تسلی ہوتا اور تم کہتے کہ یہ کس کے لیے ہے اللہ کے بندے یہاں تو اسنتین عدد کھڑا ہوا ہے اسنتین کیا ہے عدد ہے نا یہ تو تو ہے نہیں ہے یہ تو عدد ہے یہ تسلیہ کا جیس کو بنا رہے ہو تسلیہ تکرار کے لیے تب ہوتا کہ احجار آئین اور امات تین ہوتا تو تم کہتے احجا آن کا مطلب احجا ان بادا احجا ان احجا ان بادا امات آن ہوتا تو تم کہتے امات آتن بادا امات یہ تو تسلیہ ہے یہ تو ہے عدد کیا اگر اتنا پہن اتنا پہن دو دو جہاں کیسے تم تکرار والا معنی کر رہے ہو تو سو جایا ہے اسی آیت کے مشابہ دوسری حت جو باقاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کیسا تک فرون پل تم آیا کم سما جو تو کم سما ہاں دو موتیں اور دو حیاتیاں ہیں سمجھ رہے ہو جو زندگیاں کون سی پہلی زندگی دنیا والی دوسری زندگی دو موتیں کون سی پہلی آدم والی دوسری دنیا والی سمجھ رہے ہو کالو ربنا کہیں گے اے ہمارے پروردگار مارا تو نے ہمیں دو بار اور زندہ کیا تو نے ہمیں دو بار طرف فنا دن دونوں اکرارے مجرمین ہے طرف مانا کرنا ہے اب ہم قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے یہ شاہ عبد القادر اللہ نے منع کیا ہے اب ہم قائل ہو گئے تو سنو سنو بڑی عجیب بات ہے گناہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک قسم تو گناہوں کا ہے شرک والا گناہ کون سا گناہ غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی عبادت کرنا منتیں دینا وہ سمجھ رہے ہو مشرقین مکہ مشرقین امم ماضیہ اور مشرقین موجودہ کوئی ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتا اس کو کیا سمجھتے ہیں عبادت اس کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہتے خدا راضی ہے بزرگوں کے پکارنے میں بزرگوں کو پکارو تو خدا راضی ہوتا ہے اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں دوسرے گناہ ہے بنا قتل چوری جھوٹ غیبت وغیرہ اس کو وہ گناہ سمجھتے ہیں سمجھو بات آج غیر اللہ کی پکار کو وہ گناہ نہیں سمجھتے آخرت کے قیامت کے انکار کو وہ گناہ نہیں سمجھتے لیکن جب وہاں جائیں گے آخرت کا مشاہدہ کریں گے ربا فا طرف نہ بے دنو اب ہم قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے کہ دنیا کے اندر جو ہم قیامت کا انکار کرتے تھے غیر اللہ کو پکارتے تھے اب ہم قائل ہو گئے باقی وہ ہاسانہ نہیں تھی بلکہ سیاحت ہسانہ ہاسانہ نہیں تھی بلکہ وہ کیا تھے گناہ تھے ہمیں دنیا میں تو پتا نہیں چلا ہم دنیا میں اس کو نیکی سمجھتے تھے تیری رضا کا سبب سمجھتے تھے آج ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ نیکی نہیں بلکہ کیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے گناہوں سے مراد زنا قتل چوری والے گناہ نہیں ہے اور قتل نہیں ہے یہ جی ہاں گنا عقیدے والے مراد ہے قیامت کا انکار توحید کا انکار غیر اللہ کی پکار یہ گناہ ہم مان گئے ہیں طرف بنا بس اب ہم قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے نیچے لکھا ہے مانا یہی جی۔ <coughs> یہ مانا لکھا ہے بس اب ہم قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے فہل الا خروج من سمیل مطالبہ مجرمین تمہید کے بعد اب کیا ہے بس آیا ہے طرف نکلنے کے کوئی راہ نکلنے کی کوئی صورت اور کوئی راہ ہے یا نہیں زال کمبے ان کا مطالبہ ہے ان کا کیا ہے جواب مقدر ہے جواب لکھا ہے تمہارے پاس کہیں نیچے ہاں مالک من سبیلن مالکم تمہارے نکلنے کی کوئی صورت لکھا ہوا ہے آج کا مالا کم میں ہاں، بالاکم سے عبارت شروع ہوئی ہے آگے جا رہی ہے میری طرف دیکھو گے میں سمجھا دوں گا بعض اوقات جواب کو حضم کر دیتے ہیں اور علت کو اس کے قائم مقام کر دیتے ہیں جواب کو اور علت کو اس کے کئی مقام کر دیتے ہیں حل خروج من سبیل مطالبہ ہے اس کا جواب ہے مالکم من سبیل تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے علت ہے اس کی بے بن اجاد اللہ یہ ظالقم بے ہُو یہ جواب نہیں بلکہ جواب کی علت ہے یہ قائم مقام جواب کی ہے ظالقم کے نیچے تمہارے پاس لکھا ہوا ہے چاہے جواب کا ہے اصل میں جواب مالکم من قبیل تھا تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیوں ہے یہ نہ نکلنا تمہارا بے ان ہوں اس بات کی ہے سببیہ ہے اور شان کا ہے اس بات کے بے شک شان ہی ہے اللہ جب کہ پکارا جاتا تھا اللہ پاک اکیلا کر کے دنیا کے اندر جب اللہ کو اکیلا کر کے پکارا جاتا تھا جب کہ پکارا جاتا تھا اللہ پاک وحدہ ہوں اکیلا کر کے کفر تم انکار کر دیتے تھے تم کیا کرتے تھے دیتا ہی دہی الجلا لینا ہی اجلا انکار کرتے تھے تم اللہ کی توحید کا حضرت کے ساتھ اللہ ہوگا دو یہ خلاصہ مذہب مشرقین خلاصہ مشرقوں کے مذہب کا خلاصہ ہے کہ مشرقین کو اللہ کا انکار نہیں ہے اللہ کی پکار کا انکار نہیں ہے اللہ کا انکار نہیں ایزاد اللہ ہو کا انکار ہے کس کا انکار ہے وحدہ ہو کا انکار ہے دو اے اللہ کا انکار اب پڑھو اوپر نیچے یہ الگ ہوگا خلاصہ مذہب مشرقین انکار اللہ تعالی سے نہیں بلکہ انکار اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ کہاں ہے یہ کھڑا ہے اور نیچے ہاشیے کی دوسری سطر ہے نیچے ہاشیے کی دوسری سطر دیکھو ہاشیے کی دوسری سطر انکار اللہ تعالی سے نہیں کہاں ہے نیچے جو کھڑا ہے نیچے نیچے نیچے یہ کھڑا ہے ہاں نیچے دیکھو نیچے نیچے کا من اصل الصافلین انکار اللہ تعالی سے نہیں بلکہ توحید سے ہے سمجھ رہے ہو تائید بھی لکھی ہے پیدا دو کے اللہ ہو حشم حسم عزت الجتا منا جب جاتا تھا اللہ پاک حال ہونا اس کا جو کفر تم تم انکار کر دیتے تھے جو شرط نہیں اور اگر شریک کیا جاتا ساتھ اس کے کسی دوسرے کو تو او مینو تو ایمان لاتے تھے تم تو مینو کا معنی لکھا ہوگا تو سب کو بل اشرا کے تم تصدیق کرتے تھے شرک کی اب جلا لینا نا لکھا ہے اب جلا لینا اور عبارت ہے وہ ان اشرا کا بے ہی مشرے کو ان اشرا کا بے ہی وہ تو مینو کے اوپر لکھا ہے وہ ان اشرا کا بے ہی مشرے کو اور اگر کوئی مشرق شرک کرتا صدق تو منہ ہو آ آمن تم بے قول سدق تو منہ ہو آ آمن تم بے قول ہی تم اس کی تصدیق کرتے اور اس کی بات پر ایمان لاتے تھے تم ایک کا حوالہ ہے کرو مانا شرک ہی تو مینو اور اگر شریک کیا جاتا تھا اس کے تو تم ایمان لاتے تھے فل حکم للہ کبیر بس فیصلہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے فیصلہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے العلی یہ جو سب سے اوپر ہے الکبیر جو سب سے بڑا ہے العلی یہ جو سب سے اوپر ہے الکبیر جو سب سے بڑا ہے اب حکم شاخر نے بڑا عجیب کیا ہے اب حکم وہی جو کرے اللہ اب حکم وہی جو اب فیصلہ وہی جو اللہ کرے گا سمجھا کسی کے بس کی بات گئی ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ <clears throat> فقط حرم اللہ علیہ لا يدخلون الجند حتى جال جل جمال روسی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے بس فیصلہ صرف اللہ کے قبضے میں آئے العلی یہ جو سب سے بڑا ہے اوپر ہاں، ہے الکبیر سب سے بڑا ہے سمجھ رہے ہو حضرت علی اور کبیر کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے علی بیتبار ذات کے ہے علی بیتبار اور کبیر بیتبار صفات کے ہے علی بیتبار اور کبیر بیتبار صفات کے ہے ذات کے بیتبار علی ہے صفات کے بیتبار کبیر ہے بات وہی ہے اور مانا کیا گیا ہے سمجھا سی جی، کہ علی جو ہے یہ صفات زمینہ کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گندی صفت سے پاک ہے اور اوپر اور بلند ہے اور الکبیر صفات حسن کے لحاظ سے کہ تمام صفات کمال اس کے لیے ہے سمجھ رہے ہو صفات نقص اس سے چاہے منفی ہیں اس لیے وہ چاہے علی ہے اور تمام صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں حاصل نہ کہنا حاصل کا لگ ہاں بڑا ہے تم نے لا یو حد بلا یو سکاروں بلا یا پاساروں اللہ کا علم حصولی نہیں بلکہ حضوری ہے نہیں پڑھا سلم العلوم بھی تو ادبر ہے ہاں اچھا بھائی اب حضرت یہ چار عنوان ختم ہو گئے چار عنوان کیا ہو گئے اب ہودی یوری کم کے نیچے لکھا ہے ترغیب دعویٰ لکھا ہے ترغیب ہے یوری کم آیاتی وہی وہ ذات پاک ہے جو دکھاتا ہے تمہیں آیات اپنے جی یوری کم آیات ہی یوری کم آیا کہ نہیں چلتا رے غیر روحم ری غیر لکھا ہوا ہے میری طرف دیکھو آج آپ کا دکھانا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روح سے کفر نکلے گا اور ایمان داخل ہوگا انسان کی روح سے دل سے کفر نکلے گا اور ایمان تو یہ رزق کے روحانی بن گیا اراحت آیات یہ کیا ہے رزق یعنی اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے اس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے کہ دل سے اور روح سے کفر نکلتا ہے اور اخلاق سیاح نکلتی ہے اور عقیدہ سچا ایمان اور اخلاق پیدا ہوتے ہیں تو یہ رزق کون سا ہو گیا بولو صحیح ہو گیا دکھاتا ہے تمہیں آیات اپنے آیات ہی کے نیچے اوپر ہے چلائے تو ہی دیا جرائے تو ہی دیا وہ جو نزل لکم نمبر دوم اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے رزق نیچے لکھا ہوگا جو نزل کے نیچے رزق کے جسمانی بارش اتارتا ہے جو ہمارے رزق کا سبب ہے اور اس رزق کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے روح کے رزق کا ذمہ دار بھی میں ہوں جسم کے رزق کا ذمہ دار بھی میں ہوں اس لیے میری بات کو قبول کرو فض اللہ والے دعوے کو تسلیم کرو سمجھ رہے ہو اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے تمہاری روزی کرو اللہ ذکر اتنی مؤثر ہونے کے باوجود اتنی سمجھانے کے باوجود نہیں نصیحت حاصل کرے گا مگر وہ جو رجوع رکھتا ہے وہ جو منیب انسان ہے ضدی کبھی ہدایت قبول نہیں کر سکتا سمجھا کہ وما تو ذکر اللہ الہ میں ہاں حضرت الکبیر پر ایک لفظ مجھ سے رہ گیا ہے سمجھا الکبیر پر من ان جو شراکا بے نیچے میں ہے خطر کے نیچے باہر لکیر کے نیچے من ان میں جو سوا دے ہاں اللہ کبیر ہے اللہ بڑا ہے اس سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یا اس کے ساتھ برابر کیا جائے از مظہری از مظہری سمجھ رہے ہو اب آ جاؤ اسی جگہ پر اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ انسان جو رجوع کرتا ہے یونیبو کے لیے یار کے شرط ازلا رین سمجھا جو رجوع کرتا ہے شرط سے فد اللہ الدین چل کے دعوی صورت چاہیے پہلے پہلے دن جو سبق پڑھا تھا اصطلاحات پہلی اصطلاح پڑی تھی دعوی سورت یاد ہے سورت کا دعویٰ کس کو کہتے ہیں مرکزی مضمون کو اصلی مضمون کو مقصودی مضمون کو دعوی سورت کہتے ہیں حامی مومن تو ایک بڑی ساری صورت ہے اس کا مرکزی اور مقصودی مضمون ہے فض اللہ حضرت فض پر فا کھڑا ہے میری طرف دیکھو یہ فا ترتیب کے لیے ہے یہ فض اللہ مرتب ہے ما قبل کا کس پر مرتب ہے لیکن کس بات پر مرتب ہے ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مرتب ہے ہوبل لگی یوری کم آیا پر جب ریت کے روحانی بھی اللہ دینے والا ہے رز کے جسمانی بھی تو پکار کے لائق بھی کون ہے اور سمجھ رہے ہو یہ فض اللہ مرتب ہے حلبی ہو ایک کال دوسرا کال دوسرا کال ہے کہ یہ مرتب ہے عنوان راب ان لبین کا فرو جنا دون المقت اللہ پر مرتب ہے کس طرح کہ لوگوں جب تم نے سن لیا کہ جو انسان فضل